تم فرماؤ بھلا بتلاؤ تو اپنی وہ شریک جناؤ اللہ کے سوا پوچھتے ہو مجھے دکھاؤ انہوں نے میں سے کون سا حصہ بنا اس مانوہے میں کچھ ان کا ساجے ہے یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے کہ وہ اس کی روشن دلیلوں پر ہیں بلکہ ظلم آپس میں ایک دوسرے کو ودا ناؤ دیتے مگر فریب کا